حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ اپنے والد واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی عصبیت ہے کہ آدمی اپنی قوم سے محبت رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عصبیت تو یہ ہے کہ آدمی ظلم میں اپنی قوم کی مدد کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو انچاس